آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمدہ کر لیا چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا